میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی جو ہمارا مولا ہے اور کافروں کا مولا نہیں ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم اس مولا نے جس کا مولا کا لفظ میم سے شروع ہوتا ہے چار میموں کو عظمت بخشی ہے پہلا میم مسجد دوسرا میم مدرسہ تیسرا میم مولوی چوتھا میم مجاہد رب کعبہ کی قسم جو ان چار میموں سے ٹکراتا ہے پانچواں میم یعنی موت اس پہ خود بخود مسلط ہو جاتی ہے